چنانچہ ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو یاہیا جیسا بیٹا عطا کیا اور ان کی خاطر ان کی بیوی کو اچھا کر دیا یقیناً یہ لوگ بھلائی کے کاموں میں تیزی دکھاتے تھے اور ہمیں شوق اور روب کے عالم میں پکارا کرتے تھے اور ان کے دل ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے